کے انتہائی مخلص دیانتدار اور شریف غیور صفات

جس موضوع کے ناچر کلام کرانی وہ ہے اور عمدہ خاتمے کی آپ سبحان اللہ آخری وقت ہر بندہ مسلمان اچھا خاتمہ منگ اللہ پاک کو چلپ کرتا ہے اللہ پاک ہاتھ میں چنگا کرتا مومن بندے سب تو بڑا مطلوب اور سب سے مشکل کہ خاتمہ سامنا ہو جائے اس مطلوب اور مشکل مطلوب اور عمدہ مطلوب اعلی مطلوب یعنی خاتمہ بالخیر دی ایک ایسی علامت اور نشانی پیش کرنا جیڑی اعلی ترین خاتمے اور اس مقصد صحیح حدیث صحیح حدیث بخاری اور مسلم کو ثابت سبحان اللہ سب تو اعلی سب تو عمدہ سب تو سونا خاتمہ وہ علامت بخاری شریف اور مسلم شریف صحیح ہدی کے بیچوں گیا اس تو بعد شروعات دو بجے تک وقت ہے دوستو حقیقت ہون دے باوجود سابقی مسلمان متواترات اور مشہورات ہون ہونے باوجود لوگ عجیب و غریب سمجھتے رہے ایک آج کی گل ہوئی عجیب و غریب سمجھ رہے

مختصر دس دینا پھر وہی وضاحت اور حدیث پیش کرنا یہود نسارا دے جس بندے مرد وقت لانت بھیجنا نصیب ہو جائے سب تو خاتمہ آلہ سبحان اللہ دلیل کیے بخاری مسلم کی حدیث جی مسلم کی کتاب اور مساجد سید عالم اور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث شریف خاتمہ کے آخری وقت کے کلمات طیبات وہ دسے گئے سبحان اللہ وہ الفاظ میں سنانا بعد لیکن اس شہر کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جیڑا حال خاتمے کا پسند کیتا ہونا ہے خاتمہ وہی آخان گے جڑا سید لمبیا حال شریف اس نہ کسی نبی کا ہو سکتا ہے نہ کسی ولی کا سبحان اللہ بے شک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت شریف اس وقت شریف کے مبارک پل میں جڑے حضور کی زبان شریف کے ایک ایک بار میں بار بار جاری ہوئے سن وہ بخاری سبحان اللہ اس دے راوی

فی مارا میں لم یقف من اس بیماری اور تکلیف کے اندر جس بیماری تکلیف کو حضور شفا یاب نہیں ہوئے اور اس بیماری اور تکلیف کے حال اس دنیا فانی کو ظاہری طور پر پردہ فرما چلے گئے اس بیماری کا مطلب ہے آخری بات اس آخری وقت الفاظ شریف امائشا فرمانی کپڑا منہ شریف لیا سی ہوں بار بار ہٹا سن بار بار لفظ بول سن لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لعنت ہوئے اپنے نبیاں دی قبراں مسجد بنا لیا رخ کر کے نماز شروع کر دیتی سامنے قبر رکھ کے یہ لفظ مبارک سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ شریف بار بار نکلتے سن مبارک الفاظ نال ہی آپ دنیا کو دشی دو روایت یہ آتا ہے کہ چاہتا ہے لانا تو لاہ لمبی ہوں گے وہ نسارا دوسرے جاؤں لعن اللہ یہودا بند سارا بار بار جو چہرہ شریف کو کپڑا ہٹا دیا سن تو ممکن ہے کدی لعن اللہ فرماتے ہوں کدی لعنت اللہ فرماتے ہوں بہر حال سید الانبیاء دا وصال شریف جنہ لفظاں تے ہویا ہے وہ اے لفظ نہیں یہود نسارا سے لانترا بھیج دیا وہ دوستو آپ ہی اندازہ لگاؤ اللہ نے اپنے حبیب کا خاتمہ آخری وقت دنیا شریف کو جان کا کڈا آلہ چنیا ہوا جڈا آلہ چنیا

جی۔ یزید لانت پان ہر سال نو تیاری ہوتی دس دن پہلا مولوی گلشن وٹ چڑھا ہے تیار ہوئیے موسم آ گیا یزید روزان کا پاور گیا ذاکر بھی تیار ہوتا ہے سارے تیار ہو کے گچھا نو تیل لا کے نوے سروں مہینہ پورا یزید تلان کا پاؤتے ہیں یہاں پوچھو مولوی جی وہ جیوے کا سی لانتی سی جو مرضی سی مر گیا لیکن ایک روایت انتہ ثابت کرو کہ حضور نے لانت پائی ہوئی تے جنہ کے سونے نبی آخری وقت لانت لان دیا ہاں۔ دنیا تو چھوڑ گئے نے کڑا پہ حمایت حمایت نہیں نہیں ہے ہے ہے تینوں رسول دے راہ غصہ غیرت دلا رہے ہیں غلط تمیز کر وہ جس کے اس بھیجن اندر علماء اختلاف کرنی کہ ہر سال کرنا جڑا حال رسول اکرم دا آخری او تے یہود نصارا تے لعنت بھیجن دے او دے نہ بھیجنا ہے نہ بھیجن دے دے جنوں کو بھیجا دے لے تہاڈا نہ بگاڑیا کیا رہا کو کیا بڑے بڑے جتے کو نہیں کرے اللہ دے اپ جے مگر ساڈا رسول جاندے منگنے اللہ بندے کلمہ نصیب کرے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سید یہود نصارا دے جاندے لعنت لعنت لعنت سرکار لعنت لے بندے معلوم ہویا صلی اللہ علیہ وسلم دے رب نے حضور دا خاتمہ پسند کر کے دسیا ہے اوے امتیو اگر اعلی حال وچ مرنا چاہندے تے غیر تے یہود سارا نال اندر اینی رکھو تواڈے مردے ویلے دی کلمہ انہاں دے لعنت دا ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا کہ بڑا کی بگاڑیا

تاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات بار بار آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سر اللہ علی اليہود والنصارى اتخذوا جنوں دوسرے کافر قتل کرن شہید کرن فرمایا انہوں ایک رتبہ شہادت کا لفظ ہے جنوں یہودی شہید کرن انہوں دوہرا شہادت کا رتبہ لفظ ہے سبحان اللہ فرمایا کہ جیڑا مسلمان دوسرے کسی کافر جہاد

اچھا ہوں سچی دسیا جی کسی جگہ سے کسی سکول یونیورسٹی کسی بھی سرکاری غیر سرکاری ادارے کسی بھی جگہ پارک کا نام یزید لکھا ویکیا نہیں مزید لانتی لانتی یہود ہی نہیں بے شک سرکار اور سچی دسیا جی لیڈی ولنگٹن ہسپتال ہے ہاں۔ بولو تو صحیح ہاں۔ ایک پرہیزگار بہت سچی دسیا جی

ساری کو نظام حکومت تھلے تک پوری دنیا ہی انہوں نے ہاتھ پاتی کی وجہ ہے کتے والی پرہیزگاری کتا ہر بانی منہ مارتا ہے ہر پلیچی مریا پھرتا ہوں جب پیشاب کی واری آئی اس نے لتا چوک سر مت چھٹا پی پہ بےزگاری کہہ رہے ہیں آپ ہر گند مارنے جب واری آئی ہے یزید

زیادہ غیرت یہود اور ہاں؟ پترا کا کا نام بھی جدید رکھ لیا جی یہودیاں کے نام تو سکول ہو سکتے ہیں پدرسے ہو سکتے ہیں کے نام دیا کتاباں ہو سکتی ہیں ہر شہ ہو سکتی ہے اپنے دل سے سے پوچھ ملا بڑے بڑے کلتی ادھر گل کٹ دینے ادھر گل کٹ دینے بچکار والے چڑھا دے بندے سن کے اگوں بدھو دنیا کا نام وہ پہلو ہی مولوی کے خلاف خصوصاً سچی گل کرنے والے کے خلاف وہ کچھ پہلو ہی پیر لے کے بیٹھا ہوں جو ہی گل آئی لال چڑھتا پترا میرا سوچ دے سی کہ آتا کی پیا

سب کچھ ہو ہے میں حیران ہو گیا پینتی قسم دیا آواز ایک بندے دی میں خود آواز میں لا کے دیتا میں بولیا کدی میری آواز کڑیاں کی بن گئی ہے کدی منڈیا کی بن گئی ہے کدی ایڈے بوڈے کی بن گئی ہے ہو ہو یہ مکن آپ خود تجربہ کر کے بیٹھا

بولو خدا قرآن اللہ تین کا تیسرا اور وہ بھی ان بے شک بے شک اللہ تین کا تیسرا ہوں یہ آیت کو کے لوگوں کو قرآن میں وہ اللہ تعالی نے دا تیسرا تیسرا ہے ہے ہے ہے خدا کی میں میں ایک کار قرآن مقام وہ ہن کنجر بیٹھا اللہ اللہ اللہ کافر فرماتا یہ کہتے ہیں کہ تین کا میری گل نہیں سمجھ پہلا جملہ کٹ کے اگلا جملہ دے دینا وہ کفر قرآن نال بن جانا اپنے بچوں کا نام کا بھی رکھ لگے ہوں کوئی حرام کا سردار ہونا ہے میری کرامت سمجھا سمجھ پتا بھی لگ گیا کہ وہ حرام دہ کام کیا ایک کرامت ہو ہو گئی تو پوری گئی ادھر ادھر ہوئی ہوئی ہے لگی چھوٹے لانچی کا مسلمان سونے دے مبارک سات میں تو پتا لگا یہ سارا نار تو نفرت رکھے گا غیرت رکھے گا لانت پاوے گا اللہ کی بار گاہ ہوگا رتبا سونا خاتمہ دنیا تو لے کے جائے گا وجہ مبارک خاتمہ آسان ہوتا ہر مسلمان کو آپ اندازہ لگاؤ ملونا دی زندگی اور تہذیب اور سیرت اپنا خاتمہ چنگا اللہ نے اس وقت دیتے ہیں وہ نشانی بنتا ہے لانت بھیجنا یہ سارا وہ پہلا شکل کے پٹے لیڑے کپڑے انہوں فگڑے شکل بوٹے یہ بنا کا خاتمہ کی ہونا ہے وہ آپ تعلیم نظام سارا کچھ انہوں کا جڑے اپنا ہی بیٹھے انہوں نے آپ اندازہ لا لیا جی خاتمہ کے سہارے یہ مطلب ہے اپنے خاتمہ کے خراب کرنے کا بندوبست آپ خود کی کر کے ہوں بہت خاتمے نہیں ادھر فلم لگی ہوتی ادھر گڈی بچ جاتی ہے اللہ شان بھائی صاحب مرحوما نو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت اور سیدات طیبات طاہرات ازواج مطہرات اور انہوں نے خدمت گزار بیویاں دے اندر شامل کر آمین آخر دعوانا الحمد لله ختم موسم خراب آپ جانا آئے کرنا وقت فارغ کرنا جی گل کر دیتی ہے جی یہ ہی اللہ پاک استقامت پاکستان よろしくお願いします。